اہائی اگست دو ہزار سات الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علی ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ فرض کیا گیا تمہارے اوپر جب تم میں سے کسی ایک پر موت آنے لگے اور وہ مال کو چھوڑ رہا ہو تو ایسے شخص پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ اپنے مال میں سے یہ متقی لوگوں پر فرض ہے فمم بدل اہو بادما سم اہو فعنبا اسمحو الزینۂ بدلونہ بس جس شخص نے وصیت کو سنا اور بعد میں وصیت کو تبدیل کر دیا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے وصیت کو تبدیل کر دیا بلا شبہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے فمن خواہ ممبوسن جنفن او اسماً جس شخص کو ڈر ہے کہ وصیت کرنے والا شخص زیادتی کر دے گا یا گناہ کرے گا اور یہ شخص ان کے درمیان سلو کرا رہا ہے تو سلو کرانے والے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے بات چل رہی تھی کہ یہ قصاص کا نظام اس میں زندگی ہے عقل والوں کے لیے اگر انصاف کے ساتھ واقعتاً حقیقی قاتل کو قصاص کی سزا دی جائے تو معاشرے میں آئندہ قتل نہیں ہوگا جب قصاص کا نظام نہ ہو تو ہر قاتل تقریب کار دہشت گرد وہ یہی سمجھتا ہے کہ فلاں قانون کے تحت فلاں جھوٹ کے تحت فلانا ماہر وکیل ہے اس کو فیس دینے کے ساتھ جان چھوٹ سکتی ہے تو اس لیے پھر معاشرے میں قتل و قتال کی فضا بنی ہوئی ہے جب ایک شخص کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے تو اس پورے معاشرے کے اندر امن آ جائے گا لوگ ڈر جائیں گے یہی وجہ ہے قصاص کی یا اور حدود کی سزا دیتے وقت اسلامی حکم ہے کہ سب علاقوں لوگوں کو اعلان کر دیا جائے کہ فلاں میدان کے اندر جہاں کھلی جگہ ہو سب لوگ جمع ہو جائیں فلاں قاتل کو فلاں مرتکب گناہ کو یہ سزا دی جائے گی اور سب لوگ دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے تاکہ دوسرے لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اس طرح کی جرم کا ارتکاب نہ کریں تو عجیب بات ہے حالانکہ قصاص میں تو انسان قتل ہوتا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے مقصد وہ تو قتل قاتل قتل ہوگا لیکن جو سارے معاشرے والے لوگ دیکھیں گے وہ عبرت حاصل کریں گے آئندہ وہ غلطی نہیں کریں گے تو ہمیشہ کے لیے وہ قتل و قتال کی جو فضا بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی کل میں نے عرض کیا تھا کہ قصاصاً قاتل کو جو قتل کیا جائے گا وہ حکومت کا کام ہے لوگ خود اس کا بدلہ نہیں لے سکتے ان کو اجازت نہیں ہے اس سے فساد اور پھیلے گا یہ جو بابے کا علاقہ ہے میں نے دیکھا ہے ان کا علاقہ یہ مہمان کو کوہستان والے لوگ دکھاتے ہیں کہ یہ جو قبرستان ہے نا یہ اس سامنے والے پہاڑ والے لوگوں نے ہمارے بندے جو مارے ہیں ان کا یہ قبرستان ہے اور ہم نے جو ان کے مارے ہیں تو چلو پھر آؤ ہم قبرستان دکھاتے ہیں اور ابھی تک وہ نظام ختم نہیں ہوا کہ یہ ان کے بندے جب موقع ڈالتے ہیں تو مارتے ہیں یہ ان کا بندہ مارتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا بندہ قتل کیا تھا بات یہ ہے کہ جب عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی تو کبھی بھی وہ امن کی ترتیب قائم نہیں ہو سکتی یہ کام کے کا حکومت کا ہے قتل آمد میں اور قتل خطا میں دیت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بہت سارے لوگ مل کر قتل کریں تو یہ بہت سارے لوگ دو صورتوں کے ہیں اگر یہ کئی لوگ مل کر قتل کر رہے ہیں اور یہ کئی لوگ ڈاکو ہیں یہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے تھے آگے سے کسی نے مزاحمت کی ان قاتلوں نے ڈاکوؤں نے اس بندے کو قتل کر دیا اگر یہ ڈاکو دس تھے اور ان میں سے پانچ تو قتل کے کام میں مصروف رہے دوسرے پانچ ڈاکو اس قتل کے کام میں بالفعل مصروف نہیں تھے حکم شریعت کا یہ ہے کہ دس کے دس ڈاکو قاتلوں کو قتل کر دیا جائے گا بے شک وہ پانچ بالفعل قتل میں مصروف تھے پانچ دوسرے نظم میں لگے ہوئے تھے کہ کوئی آ نہ جائے یا جو بھی بات ہے اگر بہت سارے لوگوں نے مل کر قتل کیا اور وہ ڈاکو نہیں ہیں بس ویسے ہی تقریب کار ہیں ان میں سے تین بندوں نے تو قتل میں حصہ لیا ہے باقی لوگوں نے قتل میں حصہ نہیں لیا اگرچہ وہ اس گروہ کے ساتھی ہیں تو اس صورت میں صرف ان تین کو قصاصاً قتل کیا جائے گا سب کو نہیں اگر وہ گروہ جماعت قاتل ڈاکو ہے بعض قتل میں مصروف تھے بعض نہیں تھے بے شک نہیں تھے لیکن ڈاکو ہیں اگر تو سب ڈاکوؤں کو قتل کیا جائے گا یہ چھٹے پارے میں اس کی تفصیل ہے اگر وہ کئی لوگ ہلہ بول کر قتل کر رہے ہیں کس شخص کو لیکن بالفعل مصروف قتل میں تین چار ہیں سارے نہیں ہیں تو قصاصاً ان تین چار کو قتل کیا جائے گا یہ کل کی بات تھی درس کی ختم ہو گئی قصاص کی اب جو ترتیب ہمارے ہاں ہے یہی وجہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ قتل کی کوئی قاتل کی کوئی سزا ہے ہی نہیں قاتل کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا پکڑے جا پکڑے گئے تو چھوڑنا آسان ہے چھڑانا آسان ہے آپ خود سمجھدار ہیں حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ فلاں علاقے سے فلاں علاقے کی طرف دہشت گرد اتنے داخل ہو گئے ہیں پانچ داخل ہو گئے جی چھ داخل ہو گئے یہ خود کار حملہ والے ہیں حکومت اخبار میں بیان دیتی ہے کہ پانچ بندے خود کش حملے والے پنجاب سے اسلام آباد داخل ہو گئے ہیں خود حکومت اعلان دے رہی کس کو بتا رہے ہو تم کس کام کی حکومت ہے تمہاری یہ بتاتے کس کو ہو کہ چھ قاتل خودکش حملے والے اندر داخل ہو گئے یہ عجیب بات ہے نہیں بے وقوف لوگ ہیں بھائی جب تمہیں گنتی بھی پتہ ہے کہ خودکش حملے والے اسلام آباد میں داخل ہو گئے تو ان کو پکڑا کیوں نہیں ہے چپے چپے کے اوپر عوام کو مصیبت ڈالنے کے لیے ناکہ بندیاں لگائی ہوئی ہیں تو کس کو بتا رہے ہو قاتل کو بھی پتہ ہے کہ یہاں کوئی قانون نہیں ہے اول تو پکڑے نہیں جائیں گے پکڑے گئے تو تھوڑی سی پیسوں کی بات ہے کہ یہاں تو سارا نظام ہی رشوت کے اوپر اور اعلانیہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی رشوت لے رہا ہے تھوڑا سا ڈر کر لے رہا ہے خفیہ طریقے سے لے رہا ہے بتانا کسی کو نہیں نہیں باقاعدہ بولی لگتی ہے کہ یہ اعلانیہ اتنے لاکھ دینے ہیں بس ٹوٹ جاؤ کہ شام کو یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا تو یہ سارا فساد اس لیے ہے کہ نظام قصاص رائج نہیں ہے جب انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ نظام قصاص رائج ہو تو بالکل یہ ساری ترتیب امن کے ساتھ ہو سکتی ہے حکومت میں تو ایک ہفتہ فیصلے کا قاضی کو اسلامی گزاط میں جج کو ایک ہفتہ ہے ایک ہفتے کے اندر وہ فیصلے کرے جب وہ ان مقتول کے ورثہ کے زخم ہی بجھ گئے ان کے دکھ ہی ختم ہو گئے دو سال تک چار سال تک قاتل کے خلاف مقدمہ ہوتا رہا کوئی جھوٹ ایسا بنا کوئی جھوٹ ایسا بنا وہ بیچارے مقدمہ لڑنے والے بھی بعض فوت ہو گئے تو اس اس انصاف کو کیا فائدہ کہ جن مظلوموں کو انصاف دینا تھا وہ خود انصاف کے ملنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تازہ تازی بات اور ایک ہفتے کے اندر اسلامی قضات میں جج کو فیصلہ کرنے کا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک وہ نظام حد کا سنا دے بس وہ سب لوگ جب دیکھنے والے بھی ڈر جائیں گے اور جو بیچارے مظلوم ہیں مقتول کے ورثہ ہیں ان کو بھی انصاف بر وقت مل گیا دوسرا آگے ایک نیا مسئلہ بیان کیا شریعت نے وصیت کا فرمایا کتب علیکم کو حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے موت کے مراحل شروع ہو گئے اور وہ مال چھوڑ رہا ہے تو وصیت فرض کی گئی ہے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ یہ پرہیزگار لوگوں پر واجب ہے فرض ہے یاد رکھو یہ بات یہ عید پہلے ہے جب وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے جب وراثت کے احکام سورہ نساء میں تفصیل کے ساتھ نازل ہو گئے کہ والدین کا اتنا حصہ ہے بچوں کا اتنا حصہ ہے بیوی کا اتنا حصہ ہے بہن کا اتنا حصہ ہے بھائی کا اتنا حصہ ہے جب وراثت کے تفصیل سے احکام آ گئے تو یہ حکم پہلے کا ہے بالاتفاق احادیث متواترہ کی روشنی میں یہ عید منسوخ ہو گئی ہے اب وسیحت وارث کے لیے نہیں چنانچہ حجت الوداع کے خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم اہم فرمان ہیں ان میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ لا وسیعت وارثً وارث کے لیے وصیت نہیں ہے یہاں فرمایا کہ وصیت تمہارے اوپر فرض ہے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے یہ اس وقت کی بات ہے جب والدین یا رشتہ داروں کے لیے وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے جب سورہ نساء چوتھے پارے میں آخری پاؤں میں وراثت کے احکام تفصیل سے نازل ہو گئے تو یہ حکم وصیت کا رشتہ داروں کے لیے منسوخ ہو گیا ہے اب وصیت کر سکتا ہے یہ شخص غیر ورثہ کے لیے جو اس کے وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے فرض نہیں ہے یہاں پر وصیت فرض تھی اس کی حکم منسوخ ہو گیا اب ان ورثہ کے لیے ان رشتہ داروں کے لیے وصیت ہرگز نہیں کر سکتا جو رشتہ دار اس کے وارث ہیں بیٹا ہے والد ہے بیوی ہے بھائی ہیں یا اس طرح جو وارث اس کے ہیں ان کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے کرے گا تو نافذ ہی نہیں ہوگی رہی یہ بات کہ یہ شخص وصیت کر رہا ہے غیر ورثہ کے لیے اپنے رشتہ دار نہیں ہیں اس کے وارث نہیں ہے وہ ان کے لیے وصیت کر رہا ہے تو اس میں شریعت نے حد بندیاں مقرر کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وصیت اس کے ذمہ فرض نہیں ہے مستحب ہے جس کے لیے بھی وصیت کر رہا ہے وارث کے لیے تو کر ہی نہیں سکتا غیر وارث کے لیے جو وصیت ہے یہ اس کے ذمہ فرض نہیں ہے بہتر ہے مستحب ہے اچھی بات ہے کرنا چاہتا ہے تو کر لیں دوسری بات وصیت جو یہ کر رہا ہے غیر وارث کے لیے تو تہائی مال سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا جب یہ مرض الوفات میں وصیت کر رہا ہے فرض کرو تین ہزار روپے اس کا ترکہ ہے کل تو ایک ہزار روپے کی وصیت کر سکتا ہے یہ سب سے زیادہ وصیت ہے تہائی مال سے کم میں وصیت کر سکتا ہے تہائی مال کی بھی وصیت کر سکتا ہے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت بھی اگر کرے گا تو وصیت نافذ نہیں ہوگی <clears throat> دو باتیں تیسری بات وصیت وہ اپنے ترکے میں سے وارث کے لیے نہیں کر سکتا لیکن اگر وارث میں سے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو پھر یہ وصیت کر سکتا ہے کہ باپ فوت ہو رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بیٹے سے میں نے اتنا قرضہ لیا ہوا تھا تو قرضہ میت کا سب سے پہلے جو حق ہے کہ اس کے کفن دفن لازمی ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا حق میت کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ اس کا ادا کر دیا جائے اگر یہ مرنے والا شخص وصیت کر رہا ہے کہ میرے فلاں وارث کا میرے اوپر اتنا قرضہ ہے تو یہ وصیت اس کی ٹھیک ہے اور قرضہ اس کا ادا کیا جائے گا یا یہ وصیت کر رہا ہے کہ میرے پاس فلاں بیٹے نے یا بیٹا فوت ہو رہا ہے کہ باپ نے میرے پاس اتنے ہزار روپیہ یا سونا امانت کے طور پر رکھا ہوا تھا یہ امانت اس کو واپس کر دینی چاہیے یہ وصیت بھی وہ کر سکتا ہے وصیت وہ مفت مال کی وہ اپنے وارث کے لیے نہیں ہو سکتی لیکن اگر کسی وارث کا قرضہ اس کے اوپر ہے یا کسی وارث کی امانت اس کے اوپر ہے جب کہ اس وارث کو ابھی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا تو وہ وصیت کر سکتا ہے وصیت ہمارے ہاں عرف میں تو یہ رائج ہو گیا کہ وصیت مرتے وقت جو بات ہوتی ہے وہی وصیت ہے اگرچہ یہ اصل اس کا لغوی یا اصطلاحی شرعی بات نہیں ہے وصیت ہر اس حکم کو کہتے ہیں کہ جو زیادہ اہتمام والا ہو زیادہ اہتمام والا ہو اس کو وصیت کے ساتھ شریعت تعبیر کرتی ہے چنانچہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے وہاں سے کرائے گا وسعین السان اب والد ہم نے والدین کو وسیعت کے والدین کے بارے میں ہم نے اولاد کو وسیعت کی والدین کو وصیت کی اولاد کی حسن تربیت اولاد کو وصیت کی والدین کے لیے کہ والدین کے حقوق کو ادا کریں تو وہ مرنے کی بات تو نہیں ہے وہ مطلق حکم جب اہم حکم ہو تو شریعت اس کو وصیت سے تعبیر کرتی ہے کہ وہ اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے اسی اہتمام کی وجہ سے اہل عرف نے بھی مرنے وقت جو بات ہوتی ہے اس کو وصیت سے تعبیر کیا ہے کہ وہ نافذ العمل لازمی ہے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جائے اور اس کے پاس مال ہو تو وہ وسیعت کرے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ یہ پرہیزگار لوگوں کے ذمہ واجب ہے میں نے بتایا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے تہائی مال میں سے ہمم بدل ہوں بادماں سمیاح نمائش میں ہوں الزی اگر کسی شخص نے وصیت کی ہے مرتے وقت کہ میرے فلاں دوست کو اتنے ہزار روپیہ دے دینا سن رہا تھا اس بندے کا بیٹا وصیت بابا تو فوت ہو گیا بعد میں یہ بیٹا کہتا ہے کہ ایک ہزار روپے کی وصیت کر گیا ہے ابا فلاں دوست کے لیے جب کہ وہ تو دس ہزار کی کر گیا تھا اور تو کوئی سننے والا تھا نہیں صرف بیٹا اس کا سن رہا تھا اور بیٹے نے وسیعت کو بدل دیا تو فرمایا کہ مرنے والے پر گناہ گناہ گناہ نہیں ہے فنما عَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَ یہ اس شخص پر گناہ ہے جو وصیت کو تبدیل کر رہا ہے بدل رہا ہے ان اللہ سمین علیم بعض دفعہ لوگ کراچی میں جب ہم تھے تو ایسا واقعہ پیش آیا پھر ہمیں اساتذہ نے بتایا کہ یہ ایک عام بات ہے بعض دفعہ لوگ اپنی بیوی کو زیادہ حصہ مال کا دینے کی وجہ سے مرض الوفات میں طلاق دے دیتے ہیں مشورے کے ساتھ کہ ویسے تو اس کو آٹھواں حصہ آئے گا اور آٹھواں حصہ فرض کرو کل مال ہے نو لاکھ روپیہ تو آٹھواں حصہ ایک لاکھ کچھ ہزار بنے گا لیکن اگر بیوی کے لیے وارث نہ یہ تو اس کے لیے وصیت کریں تو تین لاکھ ملے گا تو بیوی کو طلاق دے دیتا ہے شور مشورے کے ساتھ معاذ اس وجہ سے کہ اگر وراثت ملے گی تو ایک لاکھ اور وصیت ملے گی تو تین لاکھ ایک تہائی مال میں سے اگر یہ حکم یہ ہے کہ اگر مرض الوفات میں وہ اس طرح کر رہا ہے تو اس سے وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگی وراثت ہی اس کو ملے گی اور وصیت اس کے اوپر نافذ نہیں ہوگی اور بھی اس طریقے سے بعض دفعہ اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے کہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی کو کچھ بھی نہ ملے تو اب اس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ ایک دفعہ بھی دل کا دورہ پڑ چکا ہے اب دوسری دفعہ بھی اب بچنے کی امید نہیں ہے اور مرتے مرتے یہ نیکی بھی کر کے جاؤں کہ کسی درجے میں بیوی کو وراثت نہ ملے ایسے بھی سخت دل ہٹ درم قسم کے لوگ ہوتے ہیں اب بیوی کو طلاق دے دی یہ شخص مریض ہے چل رہا ہے نیت یہ ہے کہ تاکہ وراثت میں سے بھی آٹھواں حصہ یا چوتھا حصہ اولاد نہ ہو تو بیوی کو ملتا ہے وہ بھی نہ ملے اس لیے طلاق دی ہے اگر وہ اسی مرض میں فوت ہو جاتا ہے تو شریعت بیوی کو محروم نہیں کرتی اس کو وراثت دیتی ہے بے شک اس کی نیت یہی ہے کہ وہ میری بیوی نہیں ہے میرا کوئی حق تعلق نہیں ہے اس کو وراثت نہیں ملنی چاہیے ہاں اگر اس شخص کی مرض ٹھیک ہو گئی اور بیوی کی عدت بھی ختم ہو گئی دوبارہ یہ بیمار ہوا اور فوت ہوا تو اس صورت میں وہ بیوی وراثت سے تو معروم ہے لیکن اس شخص کی جو نیت خراب ہے اس پر اس کو گناہ ہوگا اللہ سمید علیم اگر کوئی شخص اس طرح کر رہا ہے گڑبڑ تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے اس کے احوال کے مطابق نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ہمم من موسن جنفن او عثمن فاصلہ بینہ اگر کوئی شخص مرنے والے کے پاس بیٹھا ہے اور وہ مرنے والا وصیت کر رہا ہے لیکن اس بندے کو پتہ ہے کہ یہ مرنے والا بندہ زیادتی کر رہا ہے اس کو یہ اندازہ ہے ماں بہ نہ بین اللہ کہ یہ جو مرنے والا شخص ہے وصیت کر رہا ہے ہمارا والد ہے یا بھائی ہے یا جو بھی ہے یہ زیادتی اور ظلم کر رہا ہے کہ فلاں کو معروم کر رہا ہے فلاں کے بارے میں وصیت کر رہا ہے اور یہ بندہ درمیان میں سلو کی شکل میں کوئی بات اس کی ٹھیک کر رہا ہے کوئی بات اس کی رد کر رہا ہے فرمایا فلا اسما علیہ واقعتا اگر وہ وصیت کرنے والا مرنے والا شخص کوئی زیادتی اور ظلم کا پروگرام کر رہا ہے اور یہ درمیان میں سلو کی شکل میں اس وصیت والے بندے کی کوئی وصیت کچھ مان رہا ہے کچھ اس کی بات کو رد کر رہا ہے تاکہ سب ورثہ کو حق مل جائے اور کوئی محروم نہ ہو فلا اسما علیہ تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے